اللہ کسی جان پر بوجھ ناؤ ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں اچو آکیں اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نہیں ہم سے اگلوں پر رکھا تھا اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار برداشت نہ ہو اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر مہر کر تو ہمارا مول ہے تو کافروں پر ہمیں مدد دے